السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہنستے مسکراتے پیارے پیارے ہوشیار بہادر ساتھیوں کہانی زبانی کی جانب سے خوش آمدید جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی نئی پرانی ہستی ہساتی سیکھتی سکھلاتی سچی خیالی تاریخی قرآنی مزیدار کہانیاں آج ہم آپ کے لیے لائے ہیں ایک اور کہانی جو کہ ہے تیسویں سپارے کی آخری صورت سے کہانی ہے ملک ناس کے بارے میں آپ پڑھتے ہی ہوں گے روزانہ قل اعوذ برب الناس ملک الناس مگر ملک الناس کیا مطلب ہے دیکھتے ہیں کہ فرحان کی ایبو اسے کیا بتا رہی ہیں ایبو ایبو فرحان اونچے اونچے آوازیں دیتا گھر میں داخل ہوا جی سایاں کیا ہوا ٹھیک ہونا انہوں نے باورچی خانے سے نکلتے ہوئے پوچھا فرحان روزانہ شام کو اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلنے جاتا تھا ابھی وہ وہیں سے واپس آ رہا تھا جی جی وہ بالکل ٹھیک ہوں وہ آپ نے آج ملک الناس کی کہانی سنانی تھی نا اس نے کہا جی بالکل سنانی تھی امی مسکرائیں آپ منہ ہاتھ دھوائیے پھر شروع کرتے ہیں فرحان دو منٹ میں تیار ہو کر آ گیا امی نے اس کا ماتھا چوما میرا پیارا بیٹا یہ بتائیے کہ آپ کو رب کے معنی یاد ہیں جی بو یعنی کہ پالنے والا خیال رکھنے والا اس نے جلدی سے کہا جی شاباش اب آتے ہیں ملک ناس پر ذرا یہ تو بتائیے کہ ناس کا کیا مطلب تھا لوگ فرحان نے پوچھا جی ملک ناس کا مطلب ہے تمام لوگوں کا بادشاہ ایسا بادشاہ جو انسانوں کو پالتا بھی ہے اور خیال بھی رکھتا ہے آپ جانتے ہیں کہ بادشاہ کے لیے کیا کرنا چاہیے انہوں نے اچانک پوچھا جی وہ جس کی سب لوگ بات مانتے ہیں اور جو کوئی بھی فیصلہ کر سکتا ہے اور اور وہ سوچنے لگا شاباش اور وہ جو کوئی بھی حکم دے سکتا ہے جو قانون بناتا ہے قانون کیا ہوتا ہے امی قانون کا مطلب ہوتا ہے وہ اصول جو ایک جگہ پر رہتے ہوئے ہمیں اپنانے چاہیے جیسے یہ قانون ہے کہ لال اشارے پر گاڑیاں رک جائیں اور سبز پر چل پڑیں یا پھر یہ کہ کلاس میں آپ نے کس طرح بیٹھنا ہے کیا کرنا ہے ان تمام باتوں کو قانون کہتے ہیں اچھا اچھا فرحان نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا یعنی کہ ملک ناس تمام لوگوں کا بادشاہ جو قانون بھی بناتا ہے فیصلے بھی کرتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے اور جس کا حکم ماننا سب کے لیے ضروری ہے اس نے جلدی جلدی کہا ارے ماشاء اللہ شاباش میرا بیٹا زندہ باد امی نے اسے گلے سے لگا لیا اور ابو الہ ناس فرحان نے پوچھا ایسے نہیں میرے بیٹے آہستہ آہستہ الہ ناس کی کہانی ہم سنیں گے انشاءاللہ کل آج تو میں نے آپ کے لیے بڑی مزیدار مچھلی بنائی ہے کھاتے ہیں گرما گرم ٹھیک ہے ابو مگر میرا تھوڑا سا اسکول کا کام رہ گیا ہے میں وہ ختم کر لوں فرحان نے کہا اور اپنے کمرے کی طرف چل دیا آج کے لیے اتنا ہی کل آئیں گے انشاءاللہ اللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ ہر نماز کے بعد اپنے لیے تمام مسلمانوں کے لیے اور پاکستان کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے اللہ حافظ